حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار چیزوں سے منع فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننا قصی کپڑا پہننا قرآن مجید رکو کی حالت میں پڑھنا اور معاصفر یعنی قسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننا ایوب نے اس یعنی عبید اللہ بن عمر کی موافقت کی ہے لیکن اس نے سنت میں مذکور مولا کا نام نہیں لیا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اکاسی